إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملكم ثم إلى ربهم مرجعكم وينبئهم بما كانوا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُونَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ مِنَ اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وہ تو زمین اور آسمان کا مجھے اس کے کوئی بیٹا کیسے سکتا ہے جبکہ ان کا کوئی شریک زندگی نہیں اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا اسی نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو اے لوگو اسی کی بندگی کرو تم وہ تو ہر چیز کا کفیل ہے اور ہر چیز کا نگاہ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لے پالتا وہ نہایت باریک بھی ہے بےحد باغ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ گئی ہے جو اپنی آنکھ سے کام لیتا ہے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے جو اندھا بن جاتا ہے وہ اپنا میں تمہارا پاکستان نہیں محمد صلی اللہ ہم اسی طرح سے اپنی آیتوں کو پلٹ پلٹ کر سمجھاتے ہیں یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ مان لیں کہ ہاں تم نے ٹھیک طرح سے ہمیں سمجھا دیا اور تاکہ ہم ان لوگوں پر جو حقیقت کی روش اختیار کریں حقیقت کو اختیار کریں ان کے اوپر حقیقت روشن نہیں ہو سکتی ہے حضرت اسلام آپ تو اس وہی کی پیروی کریں جو ہم آپ کو دیتے ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو پراپتی ہے کوئی معبود اس کے علاوہ نہیں ہے اور ان مشرقوں سے آپ نے کیا ہے کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو یہ مشرق نہ ہوتے مگر آپ ان کے اوپر پاسبان نہیں ہیں اور ہم نے آپ کو ان کا نظر نہیں بنایا اور تم لوگ لوگ کو برا بھلا نہ کہو جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں لیکن یہ لوگ بھی اللہ کو برا بھلا کہیں گے دشمنی میں پیارت ہم نے اسی طرح سے ہر قوم کو اس کے اعمال خوبصورت کر دیے پھر یہ اپنے رب کے پاس آئیں گے ہم انہیں ساری بتا دیں گے جو کچھ یہ جانتے ہیں یہ لوگ اس میں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آئے تو ہم ضروری مان جائیں گے تم یوں کہو اس سے نشانیاں تو اللہ کے اختیار ہیں اور تم کیا جانتے ہو اگر وہ آگے جائیں تو یہ کبھی ایمان مان نہیں آتے ہم تو ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو اسی طرح پھیر دیں گے جیسا کہ پہلی مرتبہ بھی ایمان نہیں لائے اور ہم ان کو ان کی گمراہیوں میں اور سرکشیوں میں اسی طرح اپنے ساتھ چھوڑ دیں ماں سے بلاؤ وہ تو آسمان اور زمین کا مجھے نہ ایک غلط اس کے بیٹا کیسے ہو سکتا اس لیے آیا تو لہی ہے اس کے درمیان میں اس بات چل رہی ہے اس لیے آیا تو میں آپ کو یاد ہوگا کہ بس کے والد وسلم سے آپ کی رسالت کی دلیل مانگ رہے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں کیا دلیل ہے قرآن خدا کی کتاب ہے کیا دلیل ہے اللہ تبار تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس کی کیا دلیل ہے ان کے اپنے جو آغاز عقائد ہیں اور اعمال ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو بھی مانتے ہیں بیٹے بیٹیاں مانتے ہیں اللہ کے لیے عیسائی حضرات عیسائی السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں مشکین جو ہیں دیویاں بناتے ہیں بیٹیاں کہتے ہیں اللہ کی رشتوں کو بیٹیاں کہتے ہیں تو اللہ کی بیٹیاں بنا لی اللہ کے بیٹے بنا لیے اور سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اختیارات میں شریک ہے ان کو بھی خوش کیا جا سکتا ہے ان کے آگے بھی چڑھا بھی چڑھائے جا سکتے ہیں یہ اللہ کے مقرب ہیں اللہ کے قریب ہیں اللہ تک پہنچانے والے ہیں وسیلہ ہے اللہ تک پہنچانے والا ہے تو یہ سمجھتے ہیں دلیل چاہتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس کی کیا دلیل ہے تو پھر کوئی بیٹا نہیں ہے کوئی بیٹی نہیں ہے کوئی مقرر نہیں ہے کوئی وسیلہ نہیں ہے کوئی شریف نہیں ہے کوئی اس تک پہنچانے والا نہیں ہے اس کی کیا دلیل ہے آپ جو کی دعوت دے رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے مشرق کی دلیل مانگ رہے ہیں تو اس پورے کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ ساری باتیں بدی وقت میں آتی اندازہ انا ایک پوائنٹ کی بات وہ تو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے پوری کائنات کو اس نے سنگیش کیا اولاد کا کیا کیا اولاد تو بیوی کے اشتراک سے پیدا ہوتی ہے بیوی کی ضرورت پڑتی ہے پیدا کرنے کے لیے اسے جس کے ہاتھ میں پیدائش نہیں ہے اور جو ہر چیز کو اپنے حکم سے پیدا کرتا ہے اسے کسی کو پیدا کرنے کے لیے بیوی کی کیا ضرورت ہے نہ ایک حکام ہوگا اس کی کوئی بیوی نہیں ہے ہر چیز کو تو اس نے ہی پیدا کیا ہے جب ہر چیز کو اس نے پیدا کیا تھا کوئی آدمی تھوڑی ہے جو بیٹا پیدا کرنے کے لیے بیوی کا محتاج ہے جب اس کی کوئی بیوی نہیں ہے تو اس کے بیٹا کہاں سے آئے تو بیٹے اس کے اختیارات میں شریک کیوں ہوں گے وہ ہر چیز کو اپنے حکم سے پیدا کرتا ہے بیٹا تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ تقریب دے اس کو کسی مددگار کی ضرورت کرے بیٹا اس لیے ہوتا ہے کہ انفارمیشن ہے باپ باپ تک کچھ باخبر کرے اسے مددگاروں کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے وہ تو علیم ہے اس کو مددگاروں کی ضرورت نہیں ہے وہ خالق ہے اسے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں کوئی بیوی نہیں ہے یہ تو خود مشکین بھی مانتے تھے کوئی بیوی نہیں ہے تک اللہ صاحبہ عیسائی بھی مانتے تھے کہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے یہ تو ہمارے بھارت کے بند ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ بیوی کچھ بھگوانیاں بھی ہوتی ہیں بھگوان سے بھگوانی بھی ہوتی ہے ساتھ میں جیسے ہر چیز ہوتی ہے تو مشرقین نے مکہ سے بھی زیادہ عقل کے گوبر بالکل وہ تو مانتے نہیں تھے غلط تغلو صاحب ان کا اعتقاد تھا لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ بھگوان بھاگے ہیں پیچھا کر رہے ہیں وہ بھی کرتے ہیں ریپ بھی کرتے ہیں ہرن بھی کرتے ہیں پاروتی کی بیجی بھاگ بھی تو یہ سب جو ہے یہاں پر ہے کہ بیوی ہوتی ہے بھگوانی ہوتی ہے گارڈنی بھی ہوتی ہے ایک گارڈ اور ایک گارڈنی ہے لیکن مرشقی نے مکہ کے اعتقاد کو سامنے کے اللہ تعالیٰ کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ خدا کی کوئی بیوی نہیں ہے لم تکل لہو صاحبہ خدا کی کوئی بیوی نہیں ہے تو بیوی نہیں ہے تو اولاد کا کیا سوال ہے اور اولاد کی ضرورت کیا ہے جب وہ خالد کو کا ہے دیویوں کا جو تصور ہے جو دیویاں ہیں یہ خدا کی بیٹیوں کی حیثیت سے اور خدا کی بیوی کی حیثیت سے تو یہ صرف ہمارے ہاں ہی چلتا ہے اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے اس میں دے دیا یعنی بھارت میں جو اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ اللہ میاں کی بیوی اور بھگوانی ہوتی ہے اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے بیوی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کسی کو کہ وہ تخلیق نہیں کر سکتا اپنے بیٹے کو اس کی مدد کے بغیر لیکن جب خدا خالق کل غالب الکھے اہم چیز کو پیدا کرتا ہے تو اسے کسی بیوی کی ضرورت ہی نہیں ہے جب بیوی نہیں ہے تو اولاد کا کیا جو کہ ہم رتبا اور ہم سر کوئی ہو جائے اس کی ضرورت کیا ہے بدی اس سماوات ودیر کہتے ہیں موجود نئے نئے نئے نئے نقشے تراشنے والا زندگی کو ہر آن نئے روپ میں ظاہر کرنے والا ودیر انجینئر جو نئے نئے نقشے تلاشتا ہے اس کو کہتے ہیں عدم سے وجود میں جو لاتا ہے چیزوں کو اللہ تو بدیر ہے نئے نئے نقشے تلاشتا ہے وہ نئی نئی چیزیں لاتا ہے وجود میں زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے زندگی کی ساری چہل پہل جو تم کو کائنات میں نظر آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے اسے نہ کسی بیوی کی ضرورت ہے نہ کسی اولاد کی ضرورت ہے اس میں کوئی سوال نہیں مدیوات غلام یقین یقون ولد غلام تک الرحو صاحبہ اولاد کہاں سے اس کی آئے گی اس کی کوئی بیوی نہیں ہے وہ خلاقت کل شعیع اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے وہ ہر چیز کو اپنے آپ پیدا کرتا ہے اسے کسی بیوی کے سارے کی ضرورت نہیں ہے وہ بالکل شعین علیم وہ ہر چیز کو خود جانتا ہے اسے کسی مددگار کی بھی ضرورت نہیں ہے جس کو کے انفارمیشن دے کے جیسے ہوتے ہیں لوگ کہ ٹھیک ہے بہت طاقت والے ہیں بڑے اقدار والے ہیں لیکن معلومات انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے انہیں مددگاروں کی ضرورت ہے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا اس کے بعد کائنات کا علم ہے اپنے آپ اگر میں ایک ٹیپ ریکارڈر بناؤں تو مجھے معلوم ہے اس کی پوری میں مجھے معلوم رہے گا تو جس نے پوری کائنات کو بنایا وہ پوری کائنات کو جانتا بھی ہے سیدھی سی بات کتاب لکھے گا ایک مصنف تو جانتا ہوگا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے کباڑ بنائے گا کوئی کارپینٹر تو جانتا ہوگا کہ اس کباڑ میں یہ عمارت بنائے گا کوئی مستری تو جانتا ہوگا کہاں کام چھوڑا ہے میں نے اس میں اور کہاں میں نے چوکٹ پھنسائی ہے وہ جانتا ہوگا تو جس نے پوری کائنات بنائی ہے اس کے پاس پوری کائنات کا علم ہے عالم ہر چیز سے جانے والا ہے وہ اور وہ طاقتور ہے تبھی تو پوری کائنات بنائی ہے اس نے ایک ذرا سے اہمیت کو تو ملا نہیں سکتے طاقت کے بغیر تو تجھے پوری کہنا کی گردش میں لائے ظاہر ہے وہ طاقت والا ہے طاقت والا ہے علم والا ہے اسے نہ اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہر چیز کو خود پیدا کرتا ہے خالف کو لشائی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کسی بیوی یا کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے محبوب بالکل لشین علیم وہ ہر چیز کو خود جانتا ہے اللہ کا کل شہی ہر چیز کو خود پیدا کرتا ہے ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اے لوگو یہ ہے اللہ تمہارا رب ذالک ظالم یہ ہے اللہ تمہارا رب اتنا عظیم ہے اللہ جس نے پوری کی کی عظمت کو کہاں پہچانا میں قدر اللہ کا قدر تو اس کے لیے بیوی بیٹھی ہیں اولادیں تیار کرتے جیسے اپنے آپ کو سمجھتے ہو کیا اپنی طرح سمجھتے ہو اللہ کو ذالکم اللہ ربکم وہ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے اس کے ستارے سیارے اس کے اشاروں پر حرکت کر رہے ہیں یہ ہے اللہ تمہارا رب اسے بیوی بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے ذالکم اللہ ربکم یہ ہے لوگوں اللہ تمہارا رب لا الہ الا ہو وہی ہے معبود برحق اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے خالق کل ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے کوئی اس کا بیٹا اور اس کی بیوی نہیں ہے کوئی برابر میں میں اس کا شریک نہیں ہے کوئی اس کو میں لینے والا نہیں ہے گھبرانے والا جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں ڈر جاتے ہیں اللہ میاں بات ماننی پڑتی ہے یا کسی بھی عاشق ہے اللہ میاں یا دل کے ہاتھوں بے قرار ہے اللہ میاں سب کی بات خالق ہے پوری کائنات کا نہ کسی پیش کرتا ہے وہ کسی سے نہ کسی اس کی بہت میں آتا ہے وہ نہ کسی اس کا چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ سارے فلسفے غلط مشکانہ فلسفے ہیں جو پوری کائنات کا بنانے والا ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے چاہے بنائے چاہے توڑے چاہے کچھ کرے سارے سانچے اس کے ہاتھ میں بدھی ہے وہ سارے سانچے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کے آگے وہ بے بس اور بے اختیار ہو خالق کل کا گروپ لہٰذا اے لوگوں صرف اسی کی عبادت کرو اسی کی داد کرو اسی کی غلامی کرو بہوا بک الشین علیم علاق الشعین وکیل وہ ہر چیز کا نگراں ہے ہر چیز کا بادان ہے لاتر الفاظ نگاہیں اس کو پا نہیں بہو بہوا یدرک الفاظ وہ نگاہوں کو پا لیتے نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی مشرقوں کے فلسفے میں چوٹ ہے کراری کیوں کرتے ہیں لوگ شرک کیا ہے فلسفہ تمام دنیا کے مشرقین بھارت کے بھی جو سناتن دھرمی ہیں ان کا فلسفہ کیا ہے پوچھو ان سے بدھ کیوں پوچھتے ہو یہ مورتی کی پوجا کیوں کرتے ہو کسی کو خدا کا بیٹا کیوں مانتے ہو اپنے جذبات میں بولیے تو اس کے اوپر کیوں نچھاور کرتے ہو یہ سب کیوں ہے کیا ہے تو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے طے کرے محسوس کا خوگر ہے آدمی اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے کو اور آنکھ سے جب تک نہیں دیکھتا اس کے جذبات متوجہ نہیں ہوتے اس چیز کی طرف یہ آدمی کی عادت ہے مشرقوں کا جو خطفہ ہے وہ یہ ہے کہتے ہیں وہ اللہ تو ہے ٹھیک ہے اللہ کی طاقت تسلیم اس کا اقدار تسلیم لیکن آنکھ سے تو نظر نہیں آتا نا وہ آنکھ سے وہ نظر نہیں آتا ہے تو ہم کیسے کیسے اپنے جذبات کو کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے اس کے لیے ہمیں چاہیے کوئی سمبولک کوئی چیز چاہیے اس پر ہم کنسنٹریٹ کریں اپنے جذبات کو یہی ہے اس لیے ہم ایک محسوس چیز کو سامنے رکھ لیتے ہیں کسی بدھ کو رکھ لیا کسی مورتی کو رکھ لیا اس سے اپنے خیال کو ہم متوجہ کر لیتے ہیں جو کہ آدمی آ رہی اس بات کا ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے اسی کی طرف توجہ ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی تو خدا کو ہم پا نہیں سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں اس لیے ہم اوروں کو مان لیتے ہیں ورنہ خدا کو تو معبود برحق ہم بھی مانتے ہیں پرمیشور ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ گاڈ خدائے خدائے گان ایک ہی ہے ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ پیٹ میں محسوس چاہتا ہے اس لیے ہم یہ کرتے ہیں یہ ہے کچھ کا اور یہی ہے آپ کے سبو والوں کا فلسفہ بھی جو شہر شیخ کراتے ہیں شیخ صاحب کو بٹھا کر کے سامنے ان کی تصویر دل میں لائی جاتی ہے اور ان کی تصویریں دل میں بٹھائی جاتی ہیں اور اس لیے جذبات بریت پرورش کیے جاتے ہیں ساری محبتیں سارے عقیدت سارے جذبات متوجہ کیے جاتے ہیں ان کی طرف ان کی پرستش کی جاتی ہے شیخ اور اس کے بعد جب کہا جائے کہ یہ تو غلط ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کراتے ہیں پریکٹس کہ آدمی جب تک سامنے کوئی چیز نہ ہو اپنے آپ کو کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا ہے اس لیے شیخ کے اوپر ہم کنسنٹریٹ کراتے ہیں ہم شیخ کو ہٹاتے ہیں کہ پھر اللہ نے امداد کر دیا تو آدمی کے سارے جذبات خدا کے لیے ہو جائیں گے یہ جو ایک نفسیاتی ٹریننگ ہے یہ ان کا جواب ہوتا ہے تو یہ ٹھیک وہی جواب ہے جو پرو دیا تھا ٹھیک وہی جواب ہے کہ ہم پہلے ایک محسوس چیز کے اوپر اپنی توجہات مرکوز کر لیں اس کے بعد اسے ہٹا کر اور ہم اس کو موڑ دیں گے خدا کی طرف یہی بالکل جواب دیتے ہیں مشرقین بھی یہی جواب دیں گے درمیان اگر انتقال فرمایا گیا تو کہاں جائیں گے جنت میں جائیں گے تو جائیں گے اگر ابھی ابھی ٹریننگ لیتے لیتے بیچ میں مر گئے اگر اور ابھی وہ مرحلہ ہی نہیں آیا سیکنڈ پیریڈ موڑنے کا جذبات کو تو معلوم ہے کہ پورے جہاں تک ہو گئے ایک دم تو یہی سیم ہے لات اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے اور بہت عظیم اس میں عجیب یعنی عظیم نکات دیتا ہے اس میں لاتد ریکول ابسار ٹھیک ہے نگاہ کو پا نہیں سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا اس کو بھی پالایا حدیث میں پوچھا نے حضور سے احسان کیا چیز ہے بولے احسان یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا انت عبد اللہ کرنا کا ترا اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو اللہ کو تم دیکھ رہے ہو اس طرح اللہ کی بات کرو بھائی لم تک تراہ ہو بہن یراغ تم نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے اگر تم نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے تو اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ اور یہ احساس پیدا ہو جائے میرا اللہ ہر وقت مجھ کو دیکھ رہا ہے یہ دل میں اگر آپ چراغ جلا لیں میرا اللہ اس وقت بھی مجھے دیکھ رہا ہے میں بیٹھا ہوں بول رہا ہوں درد دے رہا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے آپ بیٹھے سن رہے ہیں کہ آپ نے سے ایک کو دیکھ رہا ہے ہتھیلی پر ہمارے سرسوں کے چند دانے ہوں ہم اوپر سے کسی صفائی سے دیکھتے ہیں ایک دانہ ہم کو الگ دکھائی دیتا ہے ایسے ہی ہمارا اللہ ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے سب چیز دیکھ رہا ہے ہمیں ہر چیز اس پر روشنی آئی ہے ہم سب کو دیکھ رہا ہے ہمارے احساسات کو ہمارے جذبات کو ہر چیز کو اگر یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو کسی بیکر محسوس کی ضرورت نہیں رہے کنسنٹریٹ ہو جائیں گے آپ کے جذبات اسی بات پر میرے اللہ کو کچھ دیکھا ہے اگر میں نہیں دیکھ رہا یہ ٹھیک ہے کہ نگاہ اس کو پا نہیں سکتی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیکن وہ تو نگاہوں کو پالنا ہے کس کی نگاہ کہاں جا رہی ہے کس کی نگاہوں پر پردے ہیں کس کی نگاہوں پر بفرت کے اندھیرے چھائے ہیں کون ہم کا انکار کر رہا ہے کون ہم کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں دیکھ رہا ہے وہ تو ساری نگاہوں کو دیکھ رہے ہیں ہم اگر نہیں دیکھ رہے تو کیا چھپ گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے اندر مرفاف گھات میں ہے اللہ تعالیٰ ہماری ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے وہ محسوس نہیں ہوتا ہمیں وہ اس کی کوئی آواز نہیں سنائی دیتی ہمیں اس کی کوئی آہٹ نہیں محسوس ہوتی ہے جیسے ہے نہیں وہ اس پوری کائنات میں ایسا لگتا ہے لیکن وہ ہے جو بدیو سماوادی بلاؤ ہے وہ ہے ہر وقت ہے ہر آن ہے ہر لمحہ ہے کسی وقت بھی داخل نہیں اور ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے یہ ایمان اگر آپ کا بن جائے تو خدا اگر آپ کو نظر نہیں بھی آ رہا تو بھی آپ کو پر قدم رکھیں گے اور زندگی میں آپ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گے نگاہیں کو نہیں دیکھ رہی لیکن وہ تو نگاہ کو دیکھ رہے یہ ہے ایمان کی خدا یہ پیدا کیجیے دیکھیں یا تو بہت افار الفار یہ تو شاید کا مفہوم ہے لیکن اس سے آپ جو پیسے نکلتی ہیں اس کو میں نمونتاً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے کئی کئی پہلو ہوتے ہیں کئی لیئرس ہوتی ہیں تہیں دہیں ہوتی ہیں قرآن کریم بھولا بس نے شاید فرمایا لکل آیت منا وارو قرآن کریم کی آیت کی تہیں ہوتی ہیں تہیں ہم آپ کے سامنے جو جو قرآن کریم کا یعنی جس سطح پر پیش کر رہے ہیں یہ ہے تذکیر یعنی قرآن شریف کی جو نصیحت لی جاتی ہے وہ اس کو پیش کر رہے ہیں اب قرآن کریم میں جو فطری احکامات ہیں یا چیزیں غلانہ چیزیں ہیں اس میں نہیں جاتے کیونکہ اس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے سمجھنے میں جھگڑے ہوتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم کی اس طرح سے خطاب کرنا ہے جہاں ہم کو سب کو ایک کرنا ہے ایک لے کے چلنا ہے اس لیے تذکیر کا انداز جو ہے قرآن کریم کا وہ لیتے ہیں اب اس میں جو بحثیں ہیں مثلا علماء کے نام میں وہ کیا ہیں اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ اب یہ بحث یعنی بات اللہ جو سمجھانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ وہ تو بات ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ صرف اتنا سمجھانا چاہتا تھا تم اس لیے خدا تعالیٰ کو کے بجائے دوسری مورتیاں ثابت کرتے ہو کہ اللہ تم کو دکھتا نہیں نہیں دکھتا تو کیا تو تم کو دیکھ رہا ہے یہ جذبہ پیدا کرو اتنی بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہا سمجھا رہا ہے اب اس میں جو بحث شروع ہوتی ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رویت ممکن ہے کہ نہیں حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا جنت میں اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے نگاہیں جب اللہ تو کو دیکھ نہیں سکتی دو نظر ہو گیا کیا مطلب ہے جن میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے جنتی بندے یہ سب یہ متکلمانہ مانا رہتا ہے عام تفاصیر میں ان چیزوں پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے اور اس لیے اس میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم اوپر سے اس کو لے رہے ہیں یعنی جو اس کا تربیت کا انداز ہے جو اوپر کی اوپر کی چیز ہے واپس سمجھا رہے ہیں تو اس میں جو یہ بحث ہے کہ حدیث شریف مسئلہ آتا ہے کہ جنتی دیکھیں گے تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں آپ کہ ان بحثوں میں پڑھنا خامکھا بال کی کھال نکالنا اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں سیدھی سی بات ہے اللہ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی ہیں نگاہیں اس کو دیکھتی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو پہلی بات تو یہ ہے لیکن اگر اللہ چاہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہماری نگاہوں میں طاقت پیدا کر سکتا ہے آج ہماری آنکھوں کا وہ نمبر نہیں ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو وہ نمبر دے سکتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکتے آج ہماری آنکھیں دھندلی ہیں مٹیالی ہیں ہماری آنکھیں آج بس چیزوں کو ہم نہیں دیکھ پاتے بہت چیزوں کو ہم مائکروسکوپک دوربینوں خوردینوں سے ہم دیکھ لیتے ہیں ویسے ہمیں جراثیم نظر نہیں آتی مسئلہ لیکن ہم نے ایسی دوربینیں بنائی ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں خوردینیں بنائی ہیں ایسی چیزیں بنائی ہیں ہم اسے دیکھ لیتے ہیں آج ہماری ناکوں کی طاقت اتنی ہے کہ ہم اٹھارہ ہزار میل دور پر جلدی بھی ایک موم بتی دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے بنائی تو ہماری آنکھیں تو ادھوری ہیں اور بہت گدلی آنکھیں ہیں ہماری ہیں سب کچھ نہیں دیکھ پاتی ہیں ٹرانسپیرنٹ ایسی ایسی آنکھیں نہیں ہیں جو ہر چیز دیکھتے ہیں آج بھی بہت کم چیزیں ہم دیکھ پاتے ہیں ہم بجلی نہیں دیکھ پاتے ہوائی نہیں دیکھ پاتے بہت موٹی موٹی چیزیں دیکھ لیتے ہیں ہم بس اور ہمارے اندر فرق ہے آنکھوں میں بہت سے لوگ ہیں جو بس سامنے کی دیواری دیکھ لیں گے بس اور بہت سے ایسے ہیں جو کبوتر ملاحظہ فرماتے ہیں آسمانوں میں وہ دیکھ لیتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہی ناچے بندی کے چاندی نظر نہیں آئے زندگی میں تو ہماری آنکھوں میں کتنا فرق ہے بہت فرق ہے تو یہ تھوڑی کہ یہ فرق اتنا ہی اس زیادہ نہیں ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اسپیشل آنکھیں دے سکتا ہے آج ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی دیتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے ہم دیکھ پائیں اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھوں میں نمبر بڑھائے ہم کو اور زیادہ ایسی آنکھیں دے یا جنت میں جو آتا ہے کہ جنت میں دیکھیں گے جنتی حدیث ہے حضور اکرم کے ساتھ فرمایا حضور نے کہ اللہ تعالیٰ جب جنتی میں سارے نام اکرام فرمائے گا سارے کے سارے تو پھر ایک پارک میں اگر آپ جدید زبان میں سمجھنا چاہیں یعنی جنت کے ایک باغ میں جو گھومنے پھرنے کے لیے ہوگا وہاں پر لوگ آئیں گے بیٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہاں کرسیاں لگائے گا لگوائے گا کسی کی ان کرسیاں اپنے مراتب کے اعتبار سے ہوں گی جو حضور نے شاہ فرمایا کہ ہیرے یہ جواہرات کی ہوں گی یہ موتیوں کی ہوں گی سونے اور چاندی کی ہوں گی مشق کی ہوں گی زعفران اور عمبر کی ہوں گی یہ سارے الفاظ جو ہوتے ہیں حضور قسم کے سمجھانے میں کے لیے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہاں کا مشق وہاں کا عمبر وہ اور چیزیں ہیں اتو بھی متشابہ بھی پرانی کریں گے یہ وہ صرف نام ہے خالی جو دنیا میں آپ لے رہے ہیں کیونکہ اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے تو کیسے سمجھائیں آپ کو اب جنت میں آپ جاتے تو وہاں کی لینگویج آپ سے آ جاتی ہے لیکن آپ تو یہاں کی زبان بول رہے ہیں نا تو یہیں کے الفاظ ہیں آپ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا ہوگا بیٹھیں گے اور جنتی میں بیٹھ جائیں گے پھر اللہ تبار تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا اور ایک بادل کی شکل میں ظاہر ہوگا اور جس دنیا میں ہم سب چاند کو دیکھ لیتے ہیں سورج کو اور کوئی آپس میں ہمارے دھکم پھیل نہیں ہوتی ایسے اللہ تعالیٰ کو سارے جنتی دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا جنتیوں کو مخاطب فرمائے گا ایک ایک سے مخاطب ہو کے بولے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد پھر ایک بادل آئے گا جو ان کے اوپر خوشبو برسا کر چلا جائے گا اور پھر جب یہ جن لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے جنتی تو ان کی جو پورے ہیں وہ کہیں گے کہ آج تم اور تین ہو کر کے آئے اور تو اتنی بڑی خوشی اس واقعے سے جنتی کو ہوگی کہ پوری جنت جو ان کو ملی ہے اور جنت کی نعمتیں ملی ہیں اس سے بھی وہ اتنے خوش نہیں ہوئی جتنے اس بات سے کہ ہمارا اللہ حافظ اور اس نے ہم سے بات کی یہ چیز ان کو اتنی خوشی بخشے گی جس میں ہے کہ اتنی کسی چیز سے نہیں ہوگی تو یہ جنت کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں اللہ اور وہاں ہماری ہمیں تو بہت کچھ دیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ وہاں میں ایسی آنکھیں بھی عنایت فرمائے تو اس میں کوئی استحالے کی بات نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک اور بات بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ الفاظ سے تو غور فرمائیں قرآن کریم کے ہاں مخان لوگ بہتر ہو جاتے ہیں اور قرآن شریف کے الفاظ غور نہیں کرتے جو کہ اس کا ایک لفظ اللہ کا ہے اور اس میں اتنی موجودانہ نزاکتیں ملوز اللہ تعالیٰ رکھتا ہے ذرا سا توجہ دے لیا کریں تو ہر سوال کا جواب خود مل جائے ہر جواب خود مل جائے کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرے کو ہما میں کھینچنے کی اور لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن شریف کے الفاظ بالکل دی پوائنٹ ہوتے ہیں بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں لا تو نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی یہ کہاں کہا اللہ تعالیٰ نے دیکھ نہیں سکتی لفظ دیکھ تو بولا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے لاتم سرو الفسار نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے نگاہ اس کو دیکھ نہیں سکتی ہیں لاتم ضرور الفسار نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے نگاہ اس کو دیکھ نہیں سکتی ہیں نگاہ اس کو پا نہیں سکتی ہیں لاتم ضرور الفسار بہو ادرک الفسار اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے نگاہیں کو دیکھنے کی چیز تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کو دیکھتا تھوڑی پا لیتا ہے تو پانا کیا چیز ہے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ فرق کریں دنیا کا اور جنت کا اور اس کا اس کا کوئی فرق کریں کوئی ضرورت نہیں ہے یا اردو نے دیکھا کہ نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو یہ بحث آپ اٹھائیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دیکھنے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا ہے نگاہ اس کو پا نہیں سکتی ہیں یہ لفظ بولا ہے تو یہ لفظ کسی وجہ سے بولا ہے خدا تعالیٰ صاحب کو استعمال فرماتا ہے اس کی کوئی مسئلہ اور حکمت ہوتی ہے کسی وجہ سے بولا ہے لات افار نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی ہیں کسی چیز کو دیکھ لینا اور ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینا اور چیز ہوتی ہے اس کا احاطہ کر لینا ہم چاند کو دیکھتے ہیں آئے دن دیکھتے ہیں لیکن کیا ہم چاند کا احاطہ کر لیتے ہیں چاند کو ہم نے دیکھا ہے سورج کو ہم دیکھتے ہیں لیکن کیا چاند میں جتنے پہاڑ ہیں جتنی اس کے اندر غار ہیں جتنے اس کے اندر یعنی راستے ہیں سب ہم نے دیکھ لیے ان سب ہم سب ہم نے احاطہ کر لیا ہے کسی چیز کو دیکھ لینا اور کسی کو پا لینا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں مثلاً لیکن آپ کو ہم پا نہیں رہے ہیں آپ کے احساسات کیا ہیں آپ کے جذبات کیا ہیں آپ کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس کا سسٹم کیا ہے کیا کیا امراض کے جراثیم آپ کے اندر ہیں کیا کیا نہیں ہیں کیا آپ سوچ رہے ہیں کیا کیا آپ کے خیالات ہیں کیا آپ کی وسعتیں ہیں کیا آپ کا ماضی ہے کیا آپ کا حال ہے یہ ہم نے آپ کو پایا تھوڑی ہے دیکھ ہی تو لیا ہے خالی آپ کو ہم نے چاند کو ہم نے دیکھ لیا ہے سورج کو ہم نے دیکھ لیا ہے اللہ تبار تعالیٰ چونکہ لا محدود ہے خدا تبارک و تعالیٰ ازل سے ہے اور تک رہے گا اور ہمارا جسم محدود ہے ہماری نگاہیں بھی محدود ہیں ہم جنت میں بھی اللہ کو دیکھ تو سکیں گے مگر پا نہیں سکیں گے جیسے چاند کو ہم دیکھ تو لیتے ہیں مگر پا نہیں سکتے اس میں جنت اور دنیا کا فرق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا کوئی بھی انسانیاں چاہے حضور علیہ وسلم ہو دیکھ تو سکتے ہیں خدا کو لیکن انسان پا نہیں سکتا ہے کیونکہ جو محدود ہے وہ لامحدود کو کیسے پائے گا کیسے پائے گا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے عظیم اس کی رحمت ہے اس کی جو صفات ہے اس کے اندر جو ہم تو انسان کی صفات کو نہیں پا سکتے ہیں پوری طرح سے یہ کہ غصے میں ہے غضب والا ہے کہ رحمت والا ہے اس میں کتنا غصہ ہے کیا ہے آلات کی مدد لیتے ہیں بلڈ پریشر بھی چیک کرنے کے لیے دیکھنے سے نہیں نہیں پتہ چلتا ہے ہم کو تو پانا اور چیز ہے اور دیکھنا اور چیز ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی یوں دیکھ لیں جیسے چاند کو دیکھ لیا ایسے اللہ کو دیکھ لیں گے ہم جنت میں مگر پا نہیں سکیں گے وہ بھی بالکل افسار لیکن وہ پالے گا کیونکہ وہ تو لائے محدود ہے ہماری نگاہیں محدود وہ پالے گا کون کس نیت سے دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے کیا ہے اس کا اس کا مطلب ہے نظر یہ مطلب ہے جو قرآن شریف کی آیات کے الفاظ ہیں اس پہ آپ رہیے تو کوئی بھی شمرہ نہیں ہوتا لات درکو الفسار وہ درکو الفسار نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا بہو لطیف الخبیر کیونکہ وہ لطیف ہے اور خبیر ہے وہ باریک لطیف لطافت والا ہے اور خبیر ہے اوپر جو دونوں باتیں کہیں اس کی دلیل ہے نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی کیونکہ وہ لطیف ہے اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے کیونکہ وہ خبیر ہے وہ لطیف ہے اور ہماری نگاہیں کثیف ہیں ہماری آنکھیں گزلی ہیں اس قدر شفاف ہماری آنکھیں نہیں جو اس کو دیکھ سکیں وہ لطیف ہے اس لیے نگاہ اس کو پا نہیں سکتی اور وہ خبیر ہے اس لیے وہ ہماری نگاہوں کو پا لیتی وہ لطیف الخبیر قد جاءکم بصائر من ربکم اے لوگوں تمہاری طرف سے تمہارے رب کی بصیرت کی روشنی آ گئی ہیں یعنی ہر قدم قدم قدم پر اس کے نظارے بکھرے پڑے ہیں ہر پھول میں ہر کلی میں ہر گنجے میں ہر نغمہ ہر آواز وہ سب کچھ اس کی نشانیاں ہر طرف ہے اس کا وجود کا ثبوت موجود ہے بھلے سے وہ دکھ نہیں رہا لیکن ہر چیز میں نظر آ رہا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم تمہیں اپنے رب کی بصیرت کی روشنیاں بھی نہیں دکھتی اگر اللہ نہیں دکھتا تو ممن اب خالی نفسی ممن عامیہ کا جو اندھا بن جس جو دیکھ لیتا ہے وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے ان نشانیوں کو اللہ ممن عامیہ فالیہ اور جو اندھا بن جاتا ہے امی اندھا بن جاتا ہے ان یعنی نظر تو آ رہا ہے مگر بیچ نہیں آتا ہر پھول کہانی سنا رہا ہے خدا کی عظمت کی داستان سنا رہا ہے اس کی وحدت کا افسانہ ہمیں سنا رہا ہے ہر گلی جو چٹکتی ہے کیا خدا ہمیں کان دیتا ہے اور کان کے لیے آواز بھی بخشتا ہے آنکھ دیتا ہے اور آنکھ کے لیے نظارے بھی دیتا ہے زبان دیتا ہے اور زبان کے لیے ذائقے بھی دیتا ہے یہ سب چیزوں میں جو جوڑ ہے خدا نے دیا ہے ہر چیز میں نشانی ہے اس کے وجود کی جس نے زبان دی ہے اسی نے چٹکارے پیدا کیے ہیں چیزوں جس نے کان دیے ہیں اسی نے چچاہٹیں پیدا کی جس نے نان دی ہے اسی نے خود پیدا کی صاف ظاہر تو اس کی نشانیاں تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں جو دیکھ کر بھی اندھا بن رہا ہے سب کچھ دیکھ کر بھی کو سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ کہاں مجھے دیکھا تجھے دکھ نہیں رہا یہ اللہ اللہ اللہ ہی نظر نہیں آ رہا تجھے ایک ایک مصنف کی کتاب اس کی شخصیت جھلکتی ہے کسی کتاب کو پڑھ کے مصنف کو پہچان لیتے ہو خدا کی اس کو خدا کی اس پوری کتاب کو پڑھ کے خدا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے تو خدا اگر نہ دکھا تو کیا ہوا اس کی نشانیاں تو موجود ہیں ہاں، لیکن جو اندھا بنتا ہے وہ اپنا خود کرتا ہے کچھ جہنم کی آگ میں جائے گا مرے گا خود خدا نے تحقیق کو سمجھانے کے لیے برف برف پر ہر ہر قدم پر اپنی رحمت اور اپنی محبت اور اپنی عظمت اور اپنی قدرت کے نشان چھوڑ دیے ہیں رمان علیکم کے حقیق اور میں تمہارا کوئی پاسبان نہیں ہوں جنت تک پہنچا گئی دم لو دکھا دیا بتا دیا اصول لے دیے خود تلاش کرو راستہ خود ڈھونڈو جنت تک پہنچنے کا راستہ وہ تو انعام ہے لاٹری تھوڑی کوئی وہ تو انعام ہے تمہاری جد و جہد کا خدا کو پہچانو اس کے مطابق زندگی گزارو تھوڑی سی قربانیاں دو تھوڑی سی خواہشات کو مارو اپنی قدم روکو اپنے شیطان کی راہ میں مت چلاؤ دیکھیں کتنا رکتے ہو کتنا اللہ کے سامنے قربانی دیتے ہو کتنا عقل سے اس نشانیوں میں خدا کو پہچانتے ہو اسی کا انعام تو ہے جن میں تھوڑی مل جائے گی کیونکہ میں تمہارے ٹھیکیدار تھوڑی ہوں تو ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچاؤں گا اصول دیے ہیں میں نے بنایا ہے میں نے کائنات کو اپنے وجود کی نشانیاں ظاہر کر دی ہیں ہر چیز میں پہچانو مجھے ان چیزوں میں فرق سمجھو اور اس کے بعد جنت تک پہنچنے کی کوشش کرو کچھ اپنی خواہشات کو مارو شیطان کے اندھے غلام مت بن جاؤ اور غلامی زندگی میں شیطان کی کرتے رہو قیامت میں جا کر دعویٰ پیش کر دو جنت کے اوپر یا اللہ کچھ رولو گڑا لو ایسی کون مل جائے گا یہ تھوڑی ہے وقت غزال کا نسب نے اور اس طرح ہم پلٹ پلٹ کر مسلسل پلٹ پلٹ جس کو کہتے ہیں یہ جو ہے سرافہ کہتے ہیں سرافہ سرافہ کیا ہے اس میں ہر وقت الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے پیسہ کا لین دین الٹ پلٹ الٹ کے اسی کو کہتے ہیں بینک کو کہتے ہیں سرافہ میں کیوں کہتے ہیں الٹ ہے تو نسل نہیں بولا یاد ہم الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں طرح طرح سے سمجھاتے ہیں کبھی بحث سلام کا واقعہ سنا رہے ہیں کبھی دلائی لے رہے ہیں کبھی کائنات کو نشانیاں پیش کر رہے ہیں ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے کوئی مسئلہ مثالوں سے سمجھتا ہے کوئی تاریخ سے سمجھتا ہے کوئی دلیل سے سمجھتا ہے کسی کو دلیل دے رہے ہیں کسی کے تعریف پیش کر رہے ہیں کسی کے سامنے کہنا کو رکھ رہے ہیں کہ اس کو دیکھو مشاہدے سے سمجھو تعریف سے سمجھ سکتے ہو تو دیکھو ابراہیم السلام کی ابراہیم السلام نے کیسے پہچانا اور کیسے خود کو دعوت حق دی دلیل سے سمجھتے ہو تو لوگ دلیل دی تم کو رسالت کی اور اس سے بھی نہیں سمجھتے ہو اگر آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہو ایکسپریمنٹ کا زمانہ ہے تو ایکسپریمنٹ چاہتے ہو تو دیکھ لو پوری کائنات کو استعمال کرو اپنی آنکھیں ہے نہیں اس میں اللہ نہیں اور ایک اللہ نظر آ رہا ہے کہ دس اللہ نظر آ رہا ہے اور جب ہے اللہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اس نے لیے اگر سنگیت بنایا ہے اور تمہارے لیے پانی برسایا ہے تمہارے لیے اس نے ہدایت سے انتظام کیا سیدھی سی بات تعلق ہے تم سے اگر تو کی بڑی چیز تمہارا تعلق نہیں اس کا اللہ کا تو جب سب کچھ بتا دیا ہر طرح سمجھا دیا دلیل سے تاریخ سے مشاہدات سے وزاری کا نسخہ بالکل آیا اس طرح ہم پلٹ پلٹ کر سمجھاتے ہیں ہر طرح کے آدمی کو ہر طرح کی دلیل دیتے ہیں ولی اقولو درستہ تاکہ یہ لوگ مان جائیں کہ ہاں تم نے سمجھا دیا درستہ یعنی تم نے درد دے دیا درد ہے ہاں واقعی آپ نے درد دے دیا یعنی آپ نے سمجھا دیا اتنا تو مان لیں کم سے کم کہ ہاں سمجھانے میں کوئی قسم نہیں چھوڑ ولی اقولو درستہ ولی دبئی نہ قومی اور جو لوگ علم والے ہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں یعنی جن کو ہم نے دل میں دیا ہے دل میں جن کے سمجھ دی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے جو واقعی نتائج نکال سکتے ہیں جانے چیزوں سے عقل سے اور دل تک کا سفر کر سکتے ہیں جو وہ شاید سمجھ بھی کہ بھائی یہ گئے عالم ہے جو نہ سمجھیں گے کم سے کم اتنا تو مان لیں گے کہ ہاں آپ نے تو بات کہہ دی ہے تمام کر دی واقعی سمجھا تو آپ نے دیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے نہیں اس حد تک گویا سمجھانا ضروری ہوتا ہے آدمی کو کہ وہ مان جائے کہ واقعی آپ نے سمجھا دیا پوری طرح اس حد تک سمجھانا ضروری ہوتا ہے تو ہم ہر طرح سمجھاتے ہیں دوستوں فلایات اس کوڑ مغز آدمی کو جو بس اپنے پیٹ کے آگ کے پیچھے مارا پھر رہا ہے شیطان نے اچھا الو بنایا ہے انسان کو لگا دیے اس دو تین چسکارے لگا دیے پیٹ بھر جائے کس طرح سے بس اس کے لیے آدمی سب کچھ کر جاتا ہے حالانکہ معلوم ہے کہ مر جائیں گے معلوم ہے کہ سب سب کے گلاس خالی ہو جائیں گے کوئی نہیں رہے گا بھرا کسی سب کو معلوم ہے اتنی موٹی حقیقت سب کو معلوم ہے معلوم ہو کے بھی دل میں نہیں آ رہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی الو کی طرح بھاگ رہا ہے پاگل ہوا جا رہا ہے اتنا اتنا لوگوں نے کما رکھا ہے کہ آئندہ ہزار بڑھ کچھ نہ کرے تو کھا سکتے ہیں پاگل بنے ہوئے مشین بنے ہوئے دماغ خراب کر لے رہے ہیں بلڈ پریشر بڑھائے ہوئے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں تو یہ جو بیوقوف انسان بن رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو بلا مبین کر دیں بس ہم سمجھا دیں اچھی طرح سے کہ تمہارا بربادی کہاں ہے ہلاکت کہاں ہے اس پہ چھوڑ دیں خود اب فیصلہ اپنے آپ تلاش کریں ہدایت کے راستے کو اور جنت کو انعام حاصل کریں جو خدا تعالیٰ نے یہ بتایا ایک طبی اماں انہیں لے کر ربک اور اے رسول امزور سے خطاب ہو رہا ایک طبی اماں انہیں لے کر ربک آپ مت جائیں ان لوگوں پر کوئی کون مانتا ہے آپ کی بات کون نہیں مانتا اس کی فکر ہی نہ کریں آپ ایک بہت پتی کی بات جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو تو یہ بات بالکل نوٹ کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو حکم اس کی تو پرواہی نہیں کریں کہ ریسپانس کیا ہے کوئی پرواہ نہ کریں ہم جو بات کہہ رہے ہیں کتنے آدمی مان رہے ہیں کتنے نہیں مان رہے ہیں کوئی پرواہ نہ کریں آپ کو کہیں جائیں اتنے کتنے بے حام میرے مطابق جو میں تمہیں بھیج رہا ہوں آپ کو بس اس کی تباہی لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ لوگوں کو سمجھائیے عارض عن مشرقی اور یہ لوگ جو ہیں مشرق ان کی مت عن مشرقی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے آپ اس مکرت نہیں ہیں بلا اشا اللہ معاشرکو کو اگر اللہ چاہتا تو رسول دنیا میں ایک بھی مشرق نہ ہوتا یعنی ایک بھی خدا کی بات کا انکار کرنے والا دنیا میں نہ ہوتا اگر اللہ چاہتا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہمیشہ ہی نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں کو مومن اسلام کی راہ پہ لایا جائے یہ نہیں ہے خدا کا منشا اگر خدا کا یہ منشا ہوتا تو آپ کی ضرورت کیا آتی رسم مسلمان کے آنے کی دنیا میں اور کتابیں بھیجنے کی ماں کے بیٹھتے مسلمان سیدھے پیدا ہوتے اللہ کی بات کرنے والے اور سیدھے جاتے ڈائریکٹ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پروسیس بنایا ہوتا کہ اللہ میں دیکھنا نہیں چاہتا دنیا میں باطل کو اور کفر کو وہ تو بس حق کو دیکھنا چاہتا ہے اب کس طرح سے لوگ حق پہ آ جائیں بس کسی نہ کسی طرح سے اگر یہ اللہ کا منشا ہوتا تو اتنا گھمانے کی ضرورت کیا تھی آپ پیدا ہوتے پھر بادل کی کشمکش ہوتی اور اس کشمش کے حق دیاب ہوتا اور پھر سب ہوتا اور پھر حق والے مشکلات اٹھاتے تو پھر کیا سیدھا ماں کے پیٹ سے ڈائریکٹ پیدا ہوتے مومن کامل اور زندگی پر خدا کی عبادت کرتے اور سیدھے میں جاتے ساری دنیا مسلمان ہی پیدا ہوتی جیسے ایک ناک اور دو آنکھ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے تمام انسان ناک پیدا کرنے کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کرنا پڑتی یا کان پیدا کرنے کے لیے ایسی مسلمان بننے کے لیے کچھ نہ کرنا پڑتا ذات ولی پیدا ہوتے اور سیدھے جنم میں جاتے یہ نہیں ہے خدا کا منشا آپ کیوں پیچھے پڑتے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہیں اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں یہ اور مان لے میری بات وہ اور مان لے میری بات وہ اور مان لے کیوں کہا ٹھیک دار ہیں کیوں مان لے کیا ضرورت پڑی آپ کا کام ہے میسنجر ہیں آپ بس پہنچا دیجیے فقط وہ جانے ان کا کام کریں بولے ان شاء اللہ معاش رکھوں اگر اللہ چاہتا تو ایک بھی مشرق دنیا میں نہ ہوتا وما جالنا کا علیہ حفیظہ اور اے رسول صلی اللہ ہم نے تمہیں کسی کا بازبان نہیں بنایا ہے وما انت علیہ وکیل اور تم اس کے کوئی ٹھیکیدار بھی نہیں ہدایت لا کے چھوڑو ایسا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے پیچھے مت پڑو کسی ہدایت کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے خدا کے لیے مان لو اللہ کے لیے مان لو ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ جا رہے کہ کوئی سستی چیز نہیں ہے دور جگہ فرمایا صاحب فرمایا آپ بس بتا اللہ جاؤں رام وہ پھرتے ہیں آپ لوگوں سے کہ کوئی نابینا کیوں آ گیا آپ کے پاس سچ بات ماننے کی پوچھنے کے لیے حضور سرداروں کو بڑے بڑے سمجھا رہے ہیں رات کے دل میں یہ تھا کہ آ جائیں گے تو یہ آیا بہت منہ پھیرتے ہیں آپ ان بیچاروں کی طرف سے عام لوگوں کی طرف سے نابینا جو آیا آپ کے پاس اس کی بات نہیں سن رہے آپ وہ کر عالم یزک کا آپ کو کیا خبر وہ زیادہ نصیحت حاصل کرتا وہ عام آدمی ہوں سرداروں کے مقابلے میں اور یہ امام استغنا فانت له تصدا جو حق سے استغنا برتتے ہیں آپ ان کے پیچھے پڑتے ہیں امام استغنا له تصدا وما عليك الا اللہ تمہیں کیا پڑی ہے اگر کوئی راہ پر نہیں تمہیں کیا پڑی ہے يذكر کا اللہ جا کے یساب ہو انه تلاقا اور جو تمہارے پاس حق کی تلاش میں آ رہا ہے تم اس سے منہ پھیر رہے ہو کلا ہرگز نہیں ہے رسول انہا تذکرہ یہ تو راہ حق ہے فمن شاء ذکرہ جو چاہے سو ہرگز نہیں کوئی تمہارا کمیشن تھوڑی ہے اس میں کہنا انہا تذکرہ جو چاہے سے اپنا ہے فمن شاء ذکرہ جو چاہے سے اپنا ہے جو چاہے سے نہیں کرے تو ایسے ظلم وما جالنا کاری حفیظہ ہم نے آپ کو ان کا پاسبان نہیں بنایا ہے وما تاری وکیل اور آپ ان کے ٹھیکیدار بنا کے نہیں پیدا کیا ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عز وجل بغير علم البتہ ایک ہدایت دینا لگتا یہ ٹھیک تو نہیں ہے آپ کا کہ آپ دنیا کو راہ پر لائیں لیکن یہ یہ ضرور ذمہ داری ہے آپ کی کہ کسی کو راہ سے دور نہ ہو مزید نفرت نہ پیدا کرو جو کبر والے ہیں یا جو باطل والے ہیں ان میں حق سے اور تعلق اور نفرت نہ پیدا کرنے ان کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ولا اللہ اللہ جو کو چھوڑ کر وہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہیں ان کو برا بھلا نہ کہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر آپ کو اگر حق تک پہنچانے کا ٹھیکہ نہیں ہے تو آپ برا بھلا کہیں ان کے معبودوں کے اوپر حملے کریں یا ان کے اس پر حملے کریں ان کو تکلیف پہنچے یہ نہ کریں آپ قریب لانے کے ٹھیکے دار نہیں ہیں لیکن اس بات کے ذمہ دار ضرور ہیں کہ لوگ دور نہ ہونے پائیں مزید دور نہ ہونے پائیں جہاں ہے اس کے پیچھے نہ ہٹنے پائے مزید اور گمراہ نہ ہو جس جگہ کھڑے ہیں اس اور پیچھے نہ کیونکہ ان ان کو کو نقصان نقصان پہنچانا پہنچانا ہوا ہوا بیچارے جہاں تھے اس سے بھی اور پیچھے ہٹ گئے اگر وہ تو ان کو نقصان پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ کہیں ایسی کوئی بات جس سے سب و شکم ہو یا ان کے معبودوں کے اوپر ہٹ پائے بلا بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت کسی کے مذہبی متقدات کسی کی نظریات کسی کے خیالات کے اوپر اٹیک نہ کیا جائے اس طرح کہ اس کو سخت تکلیف اس کو سخت نہ کیا جائے کسی کے معبودوں کو حتیٰ کہ بتوں تک کو منع کر دیا گیا کہ برا بنا بولا تم بلدین دونوں منظوری کا دل میں اس کے حق کی طرف سے کہیں نفرت نہ آ جائے حق کا دوار کھلا رہنا چاہیے اس کے لیے بڑے اس کی طرف وہ یہ نہیں کہ آپ فاٹک بند کر دیں اس کے دل میں تو اس لیے کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے نفرت بڑھے اور آج الدین دونوں خیر صبح اللہ عظم بغیر علم کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ کو کہیں گے اور عدمن دشمنی میں کہیں گے بغیر علم جہالت سے کہیں گے یعنی جانتے تو ہیں وہ مانتے وہ بھی ہیں اللہ کو دشمنی میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے وہ سب کچھ کہہ جائے گا سب کچھ کہہ جائیں گے دشمنی میں آ کر اللہ کو اس لیے ایسی کوئی بات نہ کہیں جس کا کہ کوئی رد عمل ریئیکشن پھر وہ ریئیکٹ کریں گے کو وہ نہیں ملتا وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے آپ یہ تو نہیں ہے کہ کسی کے پیچھے پڑے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو دور کر دیں مزید اس میں دشمنی تعلق پیدا کر دیں تو یہ جائز نہیں ہے ہمارے ہاں جو دعوت کا کام ہوتا ہے اس میں ہندوؤں کے خلاف ہوتا ہے اب ہندوؤں پر حملے ہو رہے ہیں یا شری رام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا شری کشن مذاق اڑایا جا رہا ہے یا ان کو برا والا کہا جا رہا ہے یا تو اس کی اجازت اسلامی نہیں ہوتی یہ دعوت کا کام نہیں نفرت بڑھانے والا کوئی بھی جملہ دعوت والا جملہ نہیں ہوتا وہ تو دور کرنے والا جملہ ہوتا ہے وہ تو بالکل الٹا کام ہوتا ہے اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی تنقید کرنا الگ چیز ہے سب کو کرنا الگ چیز سمجھانے کے لیے کسی بات کو تنقید کرنا تو قرآن کریم میں بھی ہے جگہ جگہ تنقید کی گئی کہ یہ لوگ جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ کچھ نفن دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں پتھر کے بے جان بت ہیں تو یا یہ تمہارے اولیاء یا تمہارے بڑے بڑے لیڈر جو تم کو تباہی کے غار میں ڈال رہے ہیں یہ سب کو قرآن کریم نے کہا ہے تو تنقید کی مانیات نہیں ہے لیکن سب و شتم کی یعنی آپ کا لب و لہجہ اشتعال انگیز نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے غلط فہمی پیدا ہو تنقید آپ کیجیے بات ان پر تنقید کی جائے گی فکر کی جائے گی نہیں کر ہمارے حصول ہے تو وہ بھی غلط ہے جو اس قدر لوگ مرنج ہو گئے ہیں اور اتنے حلوہ بن گئے ہیں کہ اس آیت کی آڑ میں انہوں نے بالکل یہ شروع کر یعنی-, یعنی کہ مشتقان عقائد افکار کی تبدیل شروع کر دی وہ بھی غلط ہے ایک انتہا یہ اور ایک انتہا وہ ہے ایک یہ ہے کہ مناظر پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں میں مناظر اسلام فلاں مناظر اسلام فلاں اب وہ گالیاں رکھ رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں دوسروں کو تو یہ سب غلط ہے اور وہ بھی غلط ہے کہ اس کی آڑ میں بال ہوا کہ شکلے لوگوں نے بدلنی اپنی پتہ ہی چلا کہ رجنیش بھگوان ہے کہ مولانا ہے نہیں چل رہا ہے نظر نہیں آ رہا وہی داڑھی وہی ڈبا وہی سب کچھ شروع کر دیا تو یہ بھی غلط ہے یعنی کہ ہم بالکل ان کے رنگ میں رنگ جائیں ان کی سی باتیں کرنے لگیں علامیہ کو علامیہ کہنا بھول جائیں ایشور کہنے لگیں مثال مثال کے طور پر انہیں کے نظریات انہیں کے متقدات کا پہچان کرنے لگے تو یہ مطلب سے نہیں ہمیں تو ان کے متقدات کا مقابلہ کرنا ہے ان کے نظریات کو دور کرنا ہے ڈاکٹر مرض کو دور کرنا چاہتا ہے ڈاکٹر مرض کے ساتھ نہیں چلنا کبھی تو ہم تنقید بھی کریں گے اور کی غلطی واضح بھی کریں گے وہی بات جو وہاں پر ہم پوچھی تھی ساتھ نے کہ اسلام میں آیا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب یعنی قیام انسانیت نہ دیں تو ایک چیز ہے اصل دعوت جو بات ہماری ہے اس میں ہم کسی سے کسی سے سمجھوتا نہیں کریں گے لیکن پریزنٹیشن یعنی کہنے کا انداز ہمارا وہ وہ وہ بات ہے وہ کیسے کہیں اس بات کو جو ہمارا سامنے والا مان لے بس کہنے کا انداز بدل دیں گے بات نہیں بدلیں گے بات یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم مطلب نہیں اور کوئی اللہ کے علاوہ سچا ہمارا حکیم نہیں اور کوئی اس کے علاوہ ہمارا مالک نہیں اسی بات کو کہیں گے سب جھوٹے ہیں یہ فیکر محسوس ہمارے بت ہوں کہ انسان کچھ بھی ہوں اللہ کی عبادت ایسے نہیں ہوا کرتی ہے خدا تعالیٰ تو ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور مسلمان کا جو اللہ ہے وہ تو مسلمان کے لیے ایسا قریب ہے ہر اس کے ساتھ رہتا ہے ٹھیک آئے تو کہتا ہے الحمد للہ کچھ چیز آئے تو کہتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کوئی کچھ کسی کا شکریہ ادا کرے تو کہتا ہے جزاک اللہ ہر وقت اللہ تعالیٰ چھوٹے جاگتے ہیں مسلمان کے ساتھ ہے جیسے کوئی دوست ہوتا ہے تو اوروں کا تو بھگوان جو ہوتا ہے بڑا ڈراؤنا ہوتا ہے کانپتے رہتے ہیں بیچارے ساری اللہ چڑھائیں یا پھر تو بات لیں کیا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا وہ تو ہر وقت ہمارے لگے گردن کے قریب ہے ہمارے فضا کے قریب ہے تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رافت اور محبت ہمارے لہجے میں جھلکنی چاہیے کوئی ایسا جملہ اور یہ اس کا تو یعنی جو لوگ اصل میں اس کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں وہ جانتے ہیں کہ اس بات کو پورا کرنے چاہیے اس کا کوئی بتائیے طریقہ نہیں ہوتا ہے دوسرے کے دل میں بات بٹھانے کا کیا طریقہ ہو اس کا کوئی اصول لکھ کے نہیں دے سکتے آپ کو یہ تو بس وقت بتاتا ہے کہ بات کو کیسے کہنا چاہیے ذرا سی بات اثر کر جاتی ہے ذرا سی بات اثر کر اب ایک آدمی میں آج ایک سال میں بڑا مسلمان ہوا اتنی سی بات پر انگریز اس نے کہا کہ پورے قرآن شریف میں کہیں حضور اکرم کی کوئی فیملی ممبر کے نام پر کوئی صورت ہی نہیں ہے اس نے کہا کوئی سورہ عائشہ ہوتی کہ سورہ فاطمہ ہوتی نہیں ہے بس سارے سورہ مریم ہے جبکہ عیسائیوں سے مسلمانوں کی جھگڑا بھی ہے لیکن ان کے نام پر صورت ہے سورہ مریم اور سورہ فاطمہ اور سورہ عائشہ کہ نہیں ہے اتنے سے پوائنٹ نمبر وہ کسی مسلمان ہو گئے قرآن شریف کے اندر وہ تاثر نہیں ہے بلکہ یہ ایک کون سا پہلو کس کو کب متاثر کر جائے کس بات کو کیسے کہا جائے یہ تو وقت بتاتا ہے کشتی کا کوئی ایک داؤ نہیں ہوا کرتا ہے صاحب نے بڑی اچھی بات کہی بعد میں کشتی کا کوئی ایک داؤ نہیں ہوا کرتا ہے کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں کبھی اپنے اوپر ہی لے کر گرات چیت کر دیتے ہیں تو انداز آدمی کو حالات بتاتے ہیں مقصد ہمارا یہ ہے کہ اللہ کی سے ہمیں پیغام دے رہا ہے مسلمان یہ جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے جہاں بھی رہے جس جگہ بھی رہے بس میں ہے کہ ٹرین میں ہے کہ دکان میں ہے ہر وقت اس فکر میں رہے کہ یہ پیغام برتن ہو کیسے اس کا اپنا انداز کو اختیار کرے گا کبھی کبھی تنظیم بالکل بہنا تنظیم جو ہوتی ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے اور کبھی تھوڑا سا کٹ کر لینا یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو یہ حالات بتائیں گے لیکن سب کو شخص ایسا کہ کسی کے جذبات پہ ٹھیس پہنچ جائے اس کی مانت کر دی گئی کر آگے آئے تو اور آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرما رہا ہے اسی میں غزالی کا ذیل نہ نکل ہم نے ہر جماعت اور ہر قوم کو اس کے اعمال جو ہیں خوبصورت بنا دیے ہیں ہم نے اللہ آپ محسوس کر رہا ہے ہم نے ہم نے ایسا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ذہنی ساختی آدمی کی ایسی بنائی ہے کہ ہر آدمی کو اپنا ہی عمل اور اپنا ہی نظریہ اچھا لگتا ہے اس کو تعلق ہو جاتا ہے اپنی سوچ سے اپنی فکر سے جیسے ہمیں اپنے نظریے سے محبت ہے ہم اس کے لیے کٹ بننے کو تیار ہو جاتے ہیں ایسی دوسرے کو بھی اپنے نظریے سے محبت ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے کٹ بننے کو تیار ہو جاتا ہے جیسے ہمیں کچھ شخصیتوں سے محبت ہے ایسے اس کی بھی کچھ شخصیت نہیں سے محبت ہے ہم اپنے پہ قیاس کریں ہمیں کوئی کہے گا ہمیں کتنا برا لگے گا ویسے ہی ہمیں دوسرے پر قیاس کرنا چاہیے کیونکہ ایسا ہم نے ہم نے کیا ہے یعنی یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے حق پسند نہیں ہے آدمی جس خاندان میں پیدا ہوا ہے جس گلی میں پیدا ہوا ہے جو باتیں بچپن سے سنتا آیا ہے اس کے لیے تعصب پیدا ہو جاتا ہے خاص طور سے اپنی ماں امی کی گوشت سے جو ملتا ہے آدمی کو بس وہی حق اور پھر پاس پڑوس بچپن سے جو باتیں کرتا آتا ہے جو آس پاس کے لوگ کہتے ہیں اسے وہی سچ لگتا ہے دوسری کوئی بات اس کے سامنے آتی ہے یہ تو غلط ہے بالکل غلط ہے یہ تو بچپن سے سنی نہیں تھی اس نے بات محلے میں اپنے دروازے کے سامنے جن مولانا صاحب کے گھر تھا انہوں نے جو بات بتائی ہے بس وہی حق ہے وہی سب سے بڑے مولانا ہے ہندوستان میں یہ ہوتا ہے آدمی کا نظریہ اس کے علاوہ تو غلط ہی غلط ہے تو آدمی جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس کا آدمی کا اثیر ہوتا ہے اس کا غلام ہوتا ہے جو باتیں سنتا رہتا ہے دوست کھانٹ پھٹ جاتی ہے پکی ہو جاتی ہے آدمی ان سے اسے محبت ہو جاتی ہے عقیدت ہو جاتی ہے ان سے آدمی چپک جاتا ہے دوسری بات سننا اسے گوارا نہیں ہوتا تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے انسان کا ذہنی ایسا بنایا ہے یہ طالب علم عمل ہوں ہر ایک کو اپنی بات صحیح لگتی ہے ہر اپنا عمل صحیح لگتا ہے تحقیقی مزاج نہیں ہوتا آدمی کو ایڈجسٹ کر کے نہیں جانتا کہ سچ کیا ہے ہر ایک کو اپنا اچھا لگتا ہے تو جب یہ بات ہے کہ اس کا خیال کہ اس کو محبت ہے اپنی مرضی سے اس کو محبت ہے اپنے خیال سے اپنی سوچ سے اس کا خیال رکھو اور اس انداز میں بات کرو کہ اس کو تکلیف اپنی باتوں میں سمجھا نہیں ہے جاؤ بھی پھر یہ سب میرے پاس آئیں گے میں ان کو سب سمجھا دوں گا کیا ہے کیا بات سارا فیصلہ اس لاسٹ سپریم کورٹ میں ہوا ہے چل جائے گا بات کیا ابھی یہی بھی فیصلہ کرو ججمنٹ خود ہی سنا رہے ہو اور خود ہی اس کو لاگو بھی کر دے رہا ہوں ایسا نہیں کرو اقسم و بلّہ جہاں ایمانی ہی آپ سے بڑی قسمیں کھاتے ہیں یا رسول یا لوگ لئی جا تم آیا تو لئی انہ کہ اگر آپ کوئی نشانی دکھا دے تو یہ ضروری ایمان لے آئیں گے کل ان نمل آیا تو آپ اس سے کہیے ساری نشانیاں خدا کے ہاتھ میرے خیال میں کچھ نہیں ہے نمل آیا تو مجھ سے کیا مانگ رہے ہو میں کیا اللہ کے ہاتھ میں ہے ومایش ارکم تمہیں کیا خبر انہا اذا جاءت لا یؤمنون کتنی بھی نشانی آ جائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ حق کو حق مانیں گے نہیں کیوں نہیں مانیں گے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ پھر پلٹ جائیں گی ان کی آنکھیں جیسے کہ پہلی بات ہوئی یعنی الٹا ہی جب آدمی الٹا ہو جاتا ہے تو ہر چیز کو الٹا ہی دیکھتا ہے اسی کو الٹی طرف سے دیکھتا ہے ہر بات میں اسے جو ہے الٹا ہی دکھتا ہے آدمی کے دل میں اگر تعصب ہو کسی طرف سے سانس ناراض ہو جاتی ہے بہت میں بات الٹی دکھتی ہے ناراض ہو تو ہر بات میں کیڑا دکھتا ہے اس کی تیز چل رہی تو حیا ہے ہلکے چل رہی تو بریل ہے درمیانی دستیا نہیں چال دیکھی نواب صاحب بن رہی ہے یہ بڑے گھر جائے گی تو ہر بعد میں کیڑے پڑ جاتے ہیں آدمی کا نظریہ جو الٹا ہو جائے تو ایگ کیا یعنی کہ بچش میں حسودہ ہم لوگ کرائے بس جو جلن کرنے والا اس کے لیے ہنر بھی عیب بن جاتا ہے ہنر بھی عیب بن جاتا ہے جو آدمی دشمن نہیں جل رہا ہے ہر بات کو الٹ کر لیتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ آپ حالت کو الٹ کے کچھ کچھ بنا سکتے ہیں ایک چیز ہے اگر کسی نے آپ کے تھپڑ مار دیا اور آپ چپ رہے تو جو آپ کا دوست ہے وہ کہے گا کس آدمی ملا اور جو آپ کا دشمن تب کچھ بھی نہیں ہر چیز شرافت کو آپ بجلی بھی کہہ سکتے ہیں کو بغاوت کا آپ انقلاب بھی کہہ سکتے ہیں انقلاب بغاوت بھی کہہ سکتے ہیں تو ہوتا ہے ہر چیز کو آپ الٹ لیں جب آپ کی آنکھ الٹ جائے تو ہر بات الٹی دکھتی ہے اور اپنے حساب سے آپ کو خود کر اپنے حساب سے آپ کو اب آج کل ہے اسلام کے خلاف لوگ اعتراض کر رہے ہیں ابو تصیبر مسجد صاحبہ ہیں اس میں یہ بہت بڑے حق کا جھنڈا کھڑا کر رہی ہیں اور جو حقوق کی بات کر رہی ہیں تو بہت بڑا حق کا جھنڈا کھڑا کر رہی ہیں رہی ہیں سب قرآن شریف قرآن کی کو الزامات اور اعتراضات کر رہی ہیں دل میں تو ان کے یہی ہے کہ جو بہت بڑا اسلام بہت بڑا انہیں یعنی حق و انصاف کے علاوہ بردار ہے یہاں تک آزادی کے اور عورت کے ہے کہ فرما رہی ہیں کہ میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ یہ یہ فیصلہ کرنا کیا کہ ایک ہی مرد کے ساتھ رہے عورت عورت کو مطلب یہ کہ دولت ہے قدرت کی جو ہے پوری کہنا تو بکھرنی چاہیے لہٰذا ایک فیض ہے تمام لوگ اس میں فیض یاب یہ ان کے نظریہ ہے جس کے بڑے جو ساتھ میں پیش رہے ہیں تو یہ عورت کی عزت ہے وہ جو سمجھ رہی ہیں ہم کہیں اس بات کو تو وہ ہمیں تک نظر کہہ دیں گے کہ یہ غلط ہے ظاہر ہم اس کو بہجائی کہیں گے وہ اس کو جو ہے روشن خیالی کہیں گے ہم جس چیز کو حق کہیں گے عورت کی عزت کہیں گے وہ اس کو عورت کی غلامی اور ہماری تنگوری کہیں گے آدمی کے ذرا سے سوچ کا سب طرح دیتی ہے آدمی کی بھارت کے اللہ کا فرما رہا ہے الٹ جاتی الٹ دیں گے ہم ان کی آنکھیں حق بھی ان کو باقی دیکھے گا الٹا ہی دیکھے گا سر اوپر ہے ٹائم میں نیچے ہیں لیکن آنکھیں الٹی ہوں تو ٹائم اوپر دیکھنے لگتی ہیں سر جی۔ ہم الٹ دیں گے ان کی آنکھیں ان کے دماغ جیسے کہ پہلی بار پہلی بار تو جب آپ نے انسان میں آپ کے یہاں پیش کی پھر تسلیم نہیں کیا آپ کا کیریکٹر نظر نہ آیا آپ کا کردار نظر نہ آیا آپ کی دعوت کی زندگی میں لوگ تیار ہوئے نظر نہ آئے تو اگر ہم آپ کو کوئی موجودہ کوئی انسانی ایسی دے دے جیسے یہ مانگ رہے ہیں تو کو مطلب نکال لیں گے اور مطلب نکال لیں گے کچھ نہ کچھ میرے مطلب آدمی تو شوہر غریب ہے بہت بڑے بڑا اللہ کے غریب بیج اور ماں کی نہیں ہوئی ہے تو بیج رات سمجھ جاتے تھے کہ بھائی میں اللہ کا بہت دور بندہ ہوں اور تم خاص تم بزرگ بن رہے ہو تم کو آدمی بھی نہیں تو میں نے کہا آج تم اپنی ولایت کا ثبوت دکھاؤں گا کرامت دکھاؤں جان کو جو ہے وہ ایسی آئے جب تو کہنے لگی تم کیا والی ہو کہنے لگی آج میں دیکھا گھر کی چھت پہ ہمارے بزرگ اڑ رہے تھے ایسے ہوتے ایک تم ہو تو کہنے لگے وہ میں ہی تو تھا آپ کو قائل کرنے کے لیے اڑ رہا تھا وہ تو میں مطلب تو سمجھ گئی تھی تبھی تو ٹیڑھ ٹیڑھ اڑ رہے تھے وہ میں سمجھ گئی تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے نقطۂ نظر اگر بدل جائے تو اس کے لیے کوئی نشانی نشانی نہیں ہوتی اور کوئی چیز بھی دلیل نہیں ہوتی اسی کو اللہ فرما رہا ہے کہ پہلے ہی کبھی کی سمجھ میں آیا جو آج سمجھ میں آ جائے گا کوئی نہ کوئی مطلب نکالا جادو ہے آنکھیں پٹ کرتی ہیں نظر بندی ہے میں یعنی نے کیا دکھا دیا ظاہر ہے ہم نہیں مانیں گے جب کوئی حالات آ ہوتے ہیں نہ ماننے والے کے لیے تو پھر پلٹ جائیں گے ان کی آنکھیں نقل کو اب کی جاتا ہوں انقلاب پلٹ الٹ جائیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں کمال ابھی ان کی والا مر رہا جیسا پہلی بار ہوا تھا وہ نظر ہوں کہ تو نہیں یا اور ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیں گے تو ان کا کیا فصول اگر لگے چھوڑ دیں گے تو آگے یہ لگے چھوڑ دیں گے بھٹکتا ہوا تو پھر جان جاننے بھی نہیں کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرح یقین عزت کرتا ہے کہ ان کے اعمال اور ان کی بدپوری کی نتیجے میں خدا تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے لاسٹ میں اس کو ہے یہ نوبت اس لیے آتی ہے کہ انسان جب ہم کا انکار کرتا ہے ہاتھ کو آپ استعمال نہ کریں تو آپ کا ہاتھ مخلوط ہو جائے گا ایسی جب آپ دل کو استعمال نہ کریں تو آپ کا دل بھی جو ہے حق کی صلاحیت کو محروم ہو جاتا ہے اس کو لگا رہا ہے کہ ہم ان کے دل کو بنے یعنی ان کو الٹا کر دیں گے جیسے یوں کہ فرمایا جاتا ہے ہم ان کے ہاتھ سے خالی گرا دیں حل ہو جائے گا ایسی جب آپ دوسرے کام دیکھیے آپ کو بھی سوچنا اور اس کو لگ رہا مجھے ہم نے کر دیا کیونکہ اس کو بہتر نہیں تھا لیکن ان کے نتیجے میں ان کے عمل کے نتیجے یہ صورت حال بنتی ہے جب آنکھ سے دل آدمی گزر جاتے ہیں کسی بات کو لیتا ہی نہیں ہے تو پھر مہر لگ جاتی ہے لڑکا جبکہ بیوی نہیں اور اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو جانتا ہے اے لوگوں یہ ہے تمہارا اللہ تمہارا کوئی معبود نہیں